بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے بلا قادرین ان نسوی ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل يريد الانسان ليفجر امامه مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے يسأل يوم سیلو پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندھیا جائیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں كَلَّا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں الى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بل الانسان الانسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے ولو القى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو ان اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو تم علينا بيانه پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے الى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے تظن ان يفعل بها خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے راک اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے الى ربك المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے فلا صدق ولا تو نہ ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ثم ذهب الى اهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا اولا لك فاولا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے ثم لك پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا من کو فتم کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا ثم ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے